معذر در نے گرام صبح شام اللہ اللہ کرنا عبادت کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا ذکر کرنا ضرور پڑھنا جہاد کرنا اللہ کے راستے میں وقت لگانا اس میں سے وقت نکالتے تھے وہ ایک صحابی جہاد کو جا رہے تھے بھوک لگ رہی تھی اب کہا بیگم صاحبہ نے کہ آٹا تیار ہے گون لیا جائے گا اور روٹی اتنا وقت میں دنیا میں لگاؤں آٹا جیب میں رکھ لیا میدان کو پھنستے جا رہے رہے تھے تھے پانی پی کہا کہ اتنا وقت میں میں دنیا لگانا نہیں چاہتا اب مسئلہ یہ ہے کہ دکان میں سے تم نماز کے لیے وقت نکالو زندگی میں سے رمضان کے لیے وقت نکالو گویا اللہ بھی مانگ رہا ہے قرآن میں سورج نور مرد بھی عورت یہی نا انتم الفقراء الى اللہ تم تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہو اب مانا الٹا ہو گیا نہیں اللہ تو ہماری عبادتوں کا ہمارے روزوں کا ہمارے ذکر و اذکار کا محتاج ہے دیکھیں گے دکان سے فرصت ملی تقریر تحریمہ میں شامل ہوں گے صحت صاف دے کی روزہ رکھیں گے اور من لگے گا تراوی پڑھیں گے فقیر ہے اور لوگ جو ہے اللہ کو دینے والے ہیں عبادت دینے والے زکات دینے والے روزہ دینے والے حج دینے والے عمرہ دینے والے قرآن کی تلاوت دینے والے یہ آج ماحول ہو گیا ہے حضرات صاحب کرام دنیا دین میں سے دنیا بڑی مشکل سے وقت نکالا کرتے تھے ایک صحابی جہاد میں گئے لمبا عرصہ لگ گیا بیگم صاحبہ کو اطلاع کہ میں میدان شہاد سے واپس آ رہا ہوں بیگم صاحبہ بنی سوری سنت ہے اچانک کوئی مرد خامی سفر سے اپنے مکان میں نہ پہنچے ممکن ہو اس کے کپڑے گندے ہوں ہوئے ہوں اور دیکھ کر اس کے دل میں نفرت آیا ہے سنت یہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں نماز پڑھتے شکرانے کی اللہ تو نے مجھے سفر سے صحیح تعلیم واپس کر دیا تو اطلاع ازواج مظاہرات کو ہو جاتی ازواج مظاہرات بنتی سبرتی اپنے خامد کے لیے اپنے شوہر کے لیے وہ میک اپ کیا کرتے ہی یہ سنت ہے تو چنا اطلاع ملی پوری طریقے سے تیار تھی اب آئے یہ حضرت صحابی میدان جہاد میں آئے یہ کویت کما کر نہیں آئے یہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے یہ صحابہ اور دنیا یہ ہو کر ہی نہیں ہوا جیسے کوئی مرد دودھ پلائے بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی مرد بچہ جنے بات سمجھ میں نہیں آتی صحابہ اور دنیا داری اور یا اقرام اور دنیا داری یہ ہو کر ہی نہیں آئی صحابہ کو حضرت عثمان فضیر رضی اللہ کبھی وہ دولت کے پیچھے نہیں پڑے بلکہ وہ پریشان ہو جاتے تھے اگر وہ لیٹے ہوئے رہتے کوئی ساحل آتا اور ان کی خادمہ اور نوکرانی ڈرتے ڈرتے سو درہم دے دی ایک بکرے کو دے دیا ایک اون کو دے دیا اب وہ ڈر رہی ہے کام رہی ہے کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر یہ اون اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا ایک بکری میں نے دے دی اور اتنے کام سے کام سے کام میں جاتی کام کیوں کام رہی طریقے سے نیند کی کھا کر سونے کی کوشش کی تب بھی نیند نہیں آئی چلو اللہ پر احسان کیا کہ ٹھونگے مارنے کے لیے آ گئے کتنے لوگ ہیں سبق کھا کر بتائے کہ فجر کی نماز آزاد کئے بجے ہے اور جماعت آتی ہے مقدمہ آ گیا بیماری آ گئی چلو اللہ بڑے احسان کریں گے ایک دو پھونگے مار کر آ جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے آ جائیں گے اصل مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے وہ تین میں سے گنجائش نکالے دنیا کے لیے وہ آخرت میں سے گنجائش نکالے دنیا کے لیے من کا نظری تو ہر پل نزید نہ لہو ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کا طلبدار ہوگا ہم اسے خوب دیں گے اسے خوب دیں گے جب دنیا کے کتوں کو دیتے ہیں سورج کے پجاریوں کو دیتے ہیں چاند کے پجاریوں کو دیتے ہیں گنیش اور رام کے اوتار کے پجاریوں کو دیتے ہیں تو ہمارے ماننے والوں کو نہ دیں گے من کر نشری تو ہر کا نصیب رہو بھی بہر کاٹا گیا اس کو ہند کہتے ہیں نو کہتے ہیں طالب دنیا کو کبھی دنیا کی مراد پوری نہیں ہو سکتی یہ بنگلے یہ کار یہ مال یہ دولت یہ رنگ برنگ کے کپڑے آنکھوں کا دھوکہ ہے زیادہ ہو گئی ہمیں آگے سر کا درد ہو گیا کیوں کام کے مقدمے کی وجہ سے مکان کے مقدمے کی وجہ سے بہو کی سالمہ ہونے کی وجہ سے بیوی کی جو ہے تکلیف کی وجہ سے آخرت کی فکر سے میرے پاس تو کوئی ایسا کیس نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے سب اولیاء ہو افتاب ہو افطال ہو اور ان چیزوں کو چھپاتے ہو کو دفن کر کر یا اپنے خاندان کے یا اپنے قبیلے کے یا اپنے محلے کے کسی فرد کی نماز جنازہ پڑھ کر کیا کوئی رات میں بے قرار ہوا کہ یا اللہ میرے ساتھ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا کون ہو کہاں گئے ہو مجھے معلوم نہیں مجھے مجھے ٹکر بڑی ہے چھوٹے کالے سے پوچھو وہ جواب دے گی مجھے معلوم نہیں ایسے ہی ہم آ رہے ہیں سن رہے ہیں بیان قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں میں رمضان کے پہلے اثرے میں میں امت کے حالات آتے ہیں مسجدوں کے حالات آتے ہیں قوموں کے حالات آتے ہیں اس وقت پورے ہندوستان کے اندر سیمی سے متعلق اپرادھ کو گرفتار کیا گیا سیدھے ہاتھ میں بیڑی بیڑی کو عزت گنیش کی جی ہے وہ گنیش کی بیڑی عزت ہے ڈالے ہاتھ میں چائے آسان دعا فرمائی اللہ اس کے ہاتھ کو ضائع کر دے اخبار کھلا ہوا ہے سیمی کے شاہد بدر کو گرفتار کر لیا گیا گلاب البشر کو الٹا لٹکا کر مارا گیا مارا گیا مارا گیا اور جب ملال ہو کر پانی طلب کیا تو فوجیوں نے ان کے چہرے پر پیشاب کر دیا کیا فرق پڑ رہا ہے کیا فرق پڑ رہا ہے کم سے کم دعائیں تو کی آخری خوشی اندر جائے دعا دعا کرنے کے لیے امت نہیں بنائی گئی اگر آپا کو دعا کرنا ہوتا تو آپا کو الجنہ میں دعا کرتے دے آپ مسجد میدان میں صحابہ کو جھونکا اور پھر ایک چھپر بنایا اور بنا کر پہلے صحابہ کو ڈالا میدان میں پورے صحابہ کو کلمہ پڑھنے والا کوئی صحابی آخر کی اجازت کے بغیر ہم جو ہے نبی کے صحابہ کیا اڈوانی نے کہا کہ انہوں نے جو اشتہار چھاپا ہے بابری مسجد کی شہادت پر یا الہی کسی محبوب کو دے دے آزاد ہو جائے ہم اللہ سے دعا کر رہے اے اللہ ہماری بابری مسجد کو دوبارہ یہ دعا ہماری کشتی ہے یہ دعا ہمارے احساس کمتری کی نشانی ہے یہ ہم اس دعا کے نبی دعا نہیں کروائی نبی درخت کے نیچے بیٹھ کر جان کی بازی کا سودا کروایا جان کی بازی پر بریت کروائی یہ دعا یا کسی محمود کو بھیج دے پورے ٹیموں کے اندر میڈیا کے اندر اخباروں کے اندر جی، کتنے بڑے دہشت چکر میں کہ یہ اللہ اچھا سے دعا کر رہے ہیں کہ کسی محمود کو بھیج کر بابری مسجد میں دوبارہ کام کی بات کر رہے ہیں کیسا ظلم ہے کیسی تاریخی کی بات ہے کیسے اندھیرے گاؤں تسلی نہیں ہے وہ سات رہے ہیں وہ امن پسند ہے اور اگر کوئی آدمی اپنی مسجد کے لیے اللہ سے دعا کرے اے اللہ اس مسجد کو دوبارہ آباد کر دے یہ انہوں نے پیش کیا یہ گواہی انہوں نے پیش کی مولانا اسلام صاحب جلائی کے مہینے میں جمعہ کے دن پڑوسیوں کے حقوق پر بیان کیا بیان کے بعد کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اچانک پولیس آئی اور کہا کہ آپ کو دہشت گردی کے جرم میں اے ٹی ایس والوں نے گرفتار کر کے ابھی انہوں نے بیان کیا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق ہمسائے کے حقوق ہندوستان کے اندر رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جرم کیا تھا شاہد بخشی نام کا ایک پر دلی کے اندر گرفتار ہوا آر ڈی ایس کا کیا تھا خدا جانے یہ جو ٹی وی کے اندر خبریں آتی ہیں یہ خبریں خاص طور سے اگر کسی خیریت خیریت سے متعلق سمی کے کسی کارکن سے متعلق یا کسی مجاہد سے متعلق کسی دہشت گرد سے متعلق کسی شور سے متعلق دنیا کا سب سے بڑا کھامڑ اور بے اور زمینہ وہ ہے جو میڈیا کی اور اخبار کی اور پولیس کی طرح کو آمننا پکڑنا مجھے تو کہتے ہیں مان کیا کرتے ابو پولیس پر تیرا ایمان ہے برسوں سے بخاری کہہ رہی ہے کہ داڑھی بنانے والا ہے برسوں سے بخاری کہہ رہی ہے کہ نماز چھوڑنے والا بھیڑ و چمار ہے یہ بات تیرے سمجھ میں نہیں آئی یہ رشوت لینے والا رنڈیوں کی کمائی پر پلنے والا قوم کی عزتوں کتوں اور پاک دامائیوں کا سودا کرنے والا ہم بچر نے یہ کہا اور بنا مان لیا سب کی یا اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر پیش کیا کرتے ہیں مولا ستر ناگوری کو گرفتار کیا ان کے نزدیک ابھی حال میں جگہ بیان کے لیے گیا تھا وہ مجھ سے ملاقات کیے میں نے ان سے پوچھا کہ حالات کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن تو وہ تحقیق کے نام پر تکلیف دیتے ہیں اس کے بعد تو خوب آرام سے رکھتے ہیں پھر یادیاں کھلاتے ہیں پیر دباتے ہیں کہا کہ کیوں کر ضمیر کہتا ہے وہ کسی اور کے دباؤ میں فرقہ طاقتوں کی دباؤ میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ ایک دن وہ بریانی کھا رہے تھے تو ایک جو ہے اے ٹی ایم کے افسر نے اور ایس ڈیوٹی افسر نے ان سے کہا کہ اس ناگوئی بریانی کھاؤ مزے میں رہو کل اخبار میں ایک اطلاع آئے گی اس سے پریشان نہ ہونا کہ کیا ہے وہ اطلاع ہم نے اخبار والوں کو میڈیا والوں کو اطلاع دے دی ہے کہ سفر ناگوری کے گھر میں ہم نے تلاشی لی تو بلو بینک کی چڑی نکلی اور کچھ جو ہے گندی لڑکیوں کی تصویریں برآمد ہوئی اور پھر ہم نے سفر ناگوری سے ٹارگیٹ کیا تو اس نے اقرار کیا کہ عورتوں سے غلط تعلقات پیدا کرتا ہے اور پھر ان سے جو حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ دہشت گردی میں وہ جو ہے ان کو لگاتا رہتا کلام دے کر لگاتا ہے تم پریشان نہ ہونا ہمارے مڈل کی بھی کچھ لاش ہے اب ایسی خبریں آئے تو پھر کہا کہ ہماری بات مان لو تو مان لو ورنہ اگر تم جو ہے جیل سے نکل کر جاؤ گے تو لوگ بجائے پھول کی مالا تمہارے گلے میں ڈالنے کے چپل کار ڈالیں گے ہم وہ تاثر دیں گے قوم کو وہ تاثر دیں گے کہ قوم تمہیں چھوٹو کرنے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے مظلوم ہیں مجبور ہیں اڑیسہ کے اندر سے کتنے کلیساؤں کو آگ لگائی گئی ہندوستان سیکولر جمہوری ملک اور جب یہ ملک بنا اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو حق دیا گیا ہندو کو حق دیا گیا عیسائی کو حق دیا گیا مسلمان کو حق دیا گیا بدھ مذہب ماننے والے کو حق دیا گیا شیو سینا والے یہ دلخا پرس تنظیمیں کیا کر رہی ہیں پورے اڑے کو آگ لگا رکھی ہے اخباروں کے اندر آئی بات کہ کلیسا کو آگ لگانے والے دہشت گرد کو ہم نے گرفتار کر لیا تازیوں کو قتل کرنے والے دہشت گرد کو ہم نے گرفتار کر لیا کسی مسلمان کے گھر کبھی بارود ملا کبھی آر پی ایف ملا اگر ملتا بھی ہے تو یہی کمینے اس کے گھروں میں ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے برامدگی کا بلگام کے نوجوان وہ جو اخبار کے اندر پڑا کہ انہوں نے جنگل کے اندر زمینے کے طور پر ہتھیار چھپا رکھے تھے کہا کہ ہمیں اس کا پتا ہی نہیں اخبار میں رہا ہے ہمیں اس کا پتا ہی نہیں اس قسم کی بات ہے اور کھلے آپ کانپور کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ فرقہ پرست تنظیموں کے گھروں کے اندر دھماکے ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ناندیڑ کے اندر ٹوپیاں ملی نقلی داڑیاں ملی جبے ملے اور یہاں کانپور کے اندر ایک نقشہ ملا کہ ابھی آنے والی یہ جو ہندوؤں کا تہوار ہے اس تہوار کے موقع پر بم دھماکہ کرنے کا ہوگا ریلوے اسٹیشن میں کلا کلا مقام پر کبھی انہوں نے اخبار کے اندر میڈیا کے اندر پیش کیا کہ دہشت گرد گولے بارود کے سمیت پکڑے گئے پردھنی کے اندر گولے بارود کے سمیت جو ہے ہندو پکڑے گئے اور تمل ناڈ کے اندر ایک سائیکل کے اندر بم لے جاتے ہوئے یہ لوگ پکڑے گئے رائے بریلی کے اندر نام کا ایک آدمی پکڑا گیا ای میل جو بھیجتے ہیں کہ گجرات کے اندر قریب فساد ہونے والا ہے وہ کلکتہ کا بازو ہے اگر اس کے جگہ کوئی مسلمان ہوتا تو کتنا چرچا ہوتا کہ یہ لوگ پہلے تو پلان مناتے ہیں فساد کا پھر ای میل کرتے ہیں اور پھر اس کا بھتیجا بامبئی کے اندر نبی بامبئی کے اندر اس کے جو ہے لیپ ٹاپ سے میل بھیجا گیا تھا کہ کچھ گھنٹوں ایک دعا نہیں کر سکتا مسلمان اتنا کر سکتا ہے کہ مسلمان رمضان کے آنے پر مودی صاحب کے گیارہ مہینے سن سن کو غور ہوگا اب نبے صاحب کو ہر مسجد کے اندر جھگڑا مکے کے اندر جھگڑا نیٹ کے اندر آیا ہمارے ایک ساتھی نے بتایا عبد الرحمان سدے جو حرم کی روح ہے جان ہے جب پڑھتے ہیں قرآن حرم کام جاتا ہے وہاں بھی اب عبد الرحمان سدے صاحب پرانے ہو گئے دوسرے امام کو کو جھگڑا ہوا یہاں اس مسجد میں کچھ لوگوں نے کہا گیارہ مہینے سنتے رہتے ہیں پرانا وہی طلّہ میں لوگوں سے کہتا ہوں پرانی جوروں کو کیوں رکھتے ہیں سال میں ایک مرتبہ شیطان بند ہوتا ہے تو دوسری جورو بھی کر لینا پرانی جورو کی غلامی کرنا بھولے نہیں نبے نبے امام چاہتے ذائقہ چاہیے سمے یہ چٹپٹے مسالے کا کھانا ہے یہ پانی پوری اور ریل پوری ہے کبھی لوگ ایک آئے پر عمل نہیں چہرے پر ایک بال اگا نہیں آگے پوری مسجدوں میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کلام پاک میں بتایا رمضان المبارک کے آنے کے بعد کو ہم خرید کر لیتے ہیں اللہ خرید کیوں کرتا ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے ان سے نمٹنا آسان ہے کھلے ہوئے دشمن سے نمٹنا آسان ہے تو ایک آدمی ہے یہ آدمی نے ظاہر کر دیا کہ میں دشمن ہوں دشمن کو دشمن سمجھ کر ہم چل جائیں گے ہم بن سکتے ہیں لیکن یہ آدمی ہے دوستی کے دیش میں دشمنی کرتا ہے اب کا کام ہے اس سے ملنا بہت مشکل ہے ایسا یہ شیطان کو نے کہہ دیا ان میں شیطان الگ ادو ان پر ہوا یہ شیطان تمہارے دشمن ہے ان کو دشمن ہی بنا بنائے رکھو ان میں شیطان الگ تم ادو مبین شیطان تمہارے لیے خدا ہوا کہہ دیا کہنے کے بعد بھی ایک آدمی جو ہے ایک پلیٹ کے اندر اوپر چاندی کا ورق لگا کر ایک پلیٹ میں میٹھے کا نام رکھ کر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے میں اس بات نے کہہ دیا کہ خبردار یہ کھائے نہیں یہ ہمارے بچے کا باخانہ ہے اب کوئی کھا رہا ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے اللہ بات نے کہہ دیا کہ یہ سبق پر نہ جاؤ دسترخوان پر نہ جاؤ اس پر لگے ہوئے چاندی کے پر نہ جاؤ یہ تو میرے بچے کا باخانہ میرا بچہ مجھے محبوب ہے اس کا باخانہ بھی محبوب ہے میں نے سجا کر رکھا ہے تو یہ کھانے والے کی ذمہ داری ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس شیطان سے اگر کوئی دوستی کرے گا تو وہ خود بھگت لے گا اللہ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے شیطان سے نمٹنا آسان ہے لیکن اللہ نے کلام پاک کے آٹھ کے بارے میں اشار فرمایا نکل گی نبی شیا بن سی ون یوں ہی بات ہوں گی کہ ہم نے جیسے جنات کے شیطان بنائے ایسے ہی انسانوں کے بھی شیطان بنا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ جنات کے شیطان کو قید کر لیتے ہیں اب جب شیطان جنات کے ان کے باپ دادا قید ہو جاتے ہیں تو جو انسانی شیطان ہیں ان پر ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے تو اس لیے مسجدوں میں رمضان کو سلمان کر کیا دے موزن صاحب بےٹا سنگھ لگ نہیں سو بیت الخلا کے اندر کیا ہے زندگی جس کا چوروں پر نہیں چلتا اور جس کا جو ہے اپنے گھر کے بچوں پر نہیں چلتا وہ حضرت بلال کے نائب پر آ کر تراوی پڑھانے والے پر کر یہ شیطان جو ہے پوری قوت کے ساتھ اپنا کام رمضان کا ویپار کرتے ہوئے ملیں گے کیا ہے جب وقت ملے گا تو ہم لوگ ٹھوک مارنے کے لیے آئیں گے احسان کر رہے ہیں وہ کی ہاتھ کے میدان سے آئے بیوی بنی ہوئی تھی سوری ہوئی تھی اور بیوی چاہ رہی تھی کہ آج رات ہماری شوہر سے ملاقات ہوگی ہم ساحدہ ذرا دو رکھا گے تو ذرا شکریہ تو ادا کرو اللہ نے مجھے جہاد کی توفیق دی اللہ نے مجھے غازی بنایا دو رکھا کتنے منٹ میں ہوگی دس منٹ میں پندرہ منٹ میں اب اللہ اکبر کہا تو صاحب انتظار سے بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں بلا <laughs> حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تحجد کا وقت ختم ہو چکا ہے اب سلا تو خیر من ملنا لوگوں اب نیند سے بہتر نماز ہے اب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اب سلام کہا کہا کہ اما لنا بی کا حق کیا ہمارے لیے تمہاری زندگی میں کوئی حق ہی نہیں ہے اتنا لمبا جی ہاتھ ہو گئے اور آ کر دو رکعت کی مہلت مانگی اور اس دو رکعت کے اندر ساری رات آپ اللہ تعالیٰ سے سر کوئی فکر دے رہے تو صحابی کہنے لگے میرے رقم و جلالت قسم بیگم بنی ہوئی اسٹربری ہوئی کئی مہینوں کے بعد بیوی ملاقات کے لیے ساتھ صحابی کہتے ہیں اللہ کی بات چیت میں وہ لطف آتا رہا وہ لطف آتا رہا کہ تم مجھے جان ہی نہیں رہے مجھے تو جنت کے بجے آتے کر دوسرے دن وہ عورت نے وہ بیگم صاحبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کیا شکایت ذرا تاکید کرو اللہ کے نبی اپنے صحابی سے ذرا نماز کم پڑھا کریں ذرا ہماری طرف بھی دیکھا کرے میں بھی بھی میں انسان میرے دل میں بھی تمنا ہیں اس زمانے کی عورت یہ کہا کرتی تھی اللہ کے نبی سے فریاد کیا کرتی تھی کہ ان کے دین میں سے ذرا حصہ جورو بھی لے نکالا اب ہماری بھی میں شام میں یہ ہے جورو کی غلامی کا کچھ حصہ ذرا رمضان کے لیے نکالا ذرا دین پر احسان ہوگا اللہ پر احسان ہوگا مسلمانوں پر اس طرح نکالنا دین کہیں نہیں جائے گی تمہاری کہیں نہیں جائے گی کسی اور کی دیا میں کسی اور کی نہیں جائے گی تجارت میں سے ذرا حصہ رمضان کے لیے نکال لو تمہارا کاروبار کہیں نہیں مرے گا تم داخل نہیں کرو گے حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں میں بندوں کی روزی کو کشادہ کر دیتا ہوں جب اللہ کو یاد آ کر رہا ہے دو چار گھنٹے اللہ کے لیے نکال کے بلکہ میں مسئلہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک تاجر آدمی ہے کاروباری آدمی ہے ایسے ہی ہو کا بینک بیلنس رہتا نہیں رہتا اس کے گھر میں غلہ اناج رہتا نہیں رہتا اس نے عید کے لیے کپڑا سلا رکھا نہیں رکھا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی تاجر ایسا ہے کہ پورا مہینہ اس نے دکان کو بند کیا پورا میں ارے ہوتا نہیں ہوتا ہوتا نہیں ہوتا جب بیوی کے نام پر نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے تو کیا بیوی بھکارن بن جاتی ہے اولاد روڈ پر آ جاتے ہیں پتا چلے گا جب ایک ایس افسران اور ہندوستان کے یہ ظالم حکمران پکڑ کر لے جائیں گے اب اللہ کے نام پر رمضان کے رہنے میں وقت دینے میں جان آ رہی ہے تمہاری پرہیز کرنے میں کھانا پانی بند کرنے میں کل کے اندر کا مرض لگے گا اور برین ٹیومر کا مرض لگے گا کل جو ہے ہڈی ٹوٹے گی اور ڈاکٹر کہے گا کہ خبردار چار مہینے تک پیشاب کا کھانا اسی بسترے پر کر دے گا مرضی سے بھوکے رہو کیاتے رہو پہلا سوارت تازہ مجبور نہیں بنائے گا مرضی سے دکان سے وقت نکالو جورو بچوں کی غلامی سے وقت نکالو اللہ کل تمہارا وقت نکال کر جیسی گی سلاخوں کے پیچھے ہم مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں نکالو وقت صحابہ اکرام دنیا میں سے بیوی کو وقت نکال دین میں سے نکالتے تھے وہ بھی شکایت کیا کر سکتی تھی اللہ کے حبیب کا سنگت فرماتے تھے کہ اس زندگی میں تیرے لیے بھی حصہ ہے تیری اولاد کے لیے بھی حصہ ہے تیری بیوی کا بھی حصہ ہے اللہ کے بندے اس کا خیال کر لے اللہ کے حبیب کا سنگت کو تاکید کرنی پڑتی تھی اب آج کے امام کو تاخیر کرنی پڑ رہی ہے جو روسی غلامی کے شوق کو لیے ترابی کے وقت کے لیے ترابی کے بعد کے بیان کے لیے تصویر تحریمہ کے ساتھ لگا حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اللہ دن آ کر ڈھونگے مار کر پھر ایک دن جو ہے کہیں جو ہے منہ مار کر چلے گئے کام ہے جو رو بیمار کی دوا کو چلا گیا ساری زندگی جورو کی بیماری کا پیشاب ہوتا رہے گا کہاں جا رہی صاحب حضرت جورو کا پیشاب پکڑنے کو یاد ہو جا رہا ہوں کہاں جا رہی حضرت میں جورو کا پاخانہ پکڑ کر جا رہا ہوں رمضان جس کا سلامتی سے گزرے گا اللہ اس کا سارا رمضان سلامتی سے گزارے گے یوں سمجھ لو ٹاڑا میں ڈال دیا گیا ہے کوٹا میں ڈال دیا گیا ہے مکوکا لگا دیا گیا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے تلاوت کے ذکر کے دعا کے ضرور کے اور تصویر تحریمہ کوئی انسان چاہنے سے کیا نہیں ہوتا بزرگان دین کے جو واقعات ہیں اب اگر میں بیان کروں تو یقین پھر مزید اور چالیس پر پانچ پاروں انہوں نے کر دی امام امام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ دن میں ایک کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے مولانا رشید احمد گنگوری رحمۃ اللہ علیہ ستر سال کی عمر میں آنکھیں چلی گئی تھی سارا دن ایک لمحہ کچھ وقت انسان ہونے کے ناطے آرام کیا کرتے تھے اس تاریخ کے بعد عموماً طبیعت کے اندر سستی آ جاتی ہے ہم احترام کر رہے ہیں بھوکے جاتے رہ کر اب جو نلٹے تک سینے کے سبوں کھائے تو آرام کرنے کو بھی چاہتا ہے لیکن حضرت کے بارے میں آتا ہے بیس رکاو تراوی یہ افواغ پڑھتے افغان بیس رکاو پڑھا کرتے تھے ان بیس رکاوتوں کے اندر دو پارے وہ الگ پڑھا کرتے تھے یادیں وہ دو پارے الگ پھر تراوی میں ختم الگ پھر تحجد میں الگ نا ہوتا یہ ہمارے اللہ والے ہوتے نہ خط و کتابت ہوتی نہ فون ہوتا نہ دوستوں سے ملاقات ہوتی نہ نجی گفتگو ہوتی معلوم ہوتا ایک عید کا سما بنا رہا ہے حضرت مولانا شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے گھرانوں کے اندر حضرت مولانا نکری آتا ہے رحمت اللہ علیہ معلوم ہوتا کہ عید آ گئی ہے اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں ان کے گھروں کے اندر چل رہی ہیں بھائی بہن سے بہن بھائی سے دیکھیں گے بھیا آج کتنا کلام پاک پڑھیں گے ان لوگوں نے رمضان کی برکتوں کو سمجھا ان لوگوں نے رمضان کے مہینے کے تحفظ کو سمجھا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد بدلی رحمت اللہ ہے رمضان میں کلام پاک سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ جب مالٹا کی جیش کے اندر ڈالا گیا نہ حضرت شیخ الدین حافظ تھے نہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی حافظ تھے رمضان کا مہینہ قریب تو ایسے جیسے ہمارے سر پر ابھی رمضان المبارک آ کھڑا ہے سجدے میں جا کر شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ اللہ کے کہنے لگے اے اللہ اس کی ہزاروں دہلی کی سہولتیں تو دے دے اے اللہ ایسی ہزاروں مشکلات تو دے دے بول جی، کیا ہے کہ رمضان تو آئے اور ترابی میں قرآن نہ ہو اے اللہ یہ بھی کوئی ہم سے تو ناراض ہے ناراض ہے تو زمین میں زندہ گڑوا دے مانتا نہیں ڈلوا دے مولا جتنی جسم میں طاقت ہے ہم سہ لیں گے ہم برداشت کر لیں گے رمضان آ رہا ہے مولا اور ایک سیل کے اندر استاد و شاگرد کو بند کر دیا گیا ہے نہ استاد حاصل ہے نہ شاگرد حاصل ہے مولا ہو پھر حضور میں کیا کر سکتا ہے انسان پوچھتے ہیں دعائیں دلوست نہیں آ رہا ربنا بنا پینا سے کام کرے گا کیا میرا باپ کی جنازہ کہاں سے کہاں چل رہا ہے رونے لگے لگے اللہ تبارک تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی حسین میرے کلام سے تجھے اتنی محبت ہے میرے کلام سے تجھے اتنی عظمت ہے میرے کلام سے تجھے اتنا لگاؤ ہے حسین دن میں یاد کرنا رات میں تلاشی میں سنا دینا تو اس طریقے سے دن میں کلام یاد کرتے رمضان کے مہینے میں حافظ قرآن مکمل ہو گئے پڑھنے والے شاگرد تھے اور پیچھے استاد شیخ تھے ایک رمضان کے اندر مانڈا کی جیل میں ایسے کلام صاحب سے محبت رمضان مبارک کا تقدس اکرام اور احترام کا ثبوت ایسے دیا ہے ہم منافقوں کو کمینوں کو کیا ہوا سمہنا آ رہا ہے کب شروع ہو رہا ہے عید الفطر کیا تاریخ کو آتی ہے کیا دن کو آتی ہے یہ فکریں ہیں ہمیں مسلمان منصوبہ بنا ہے ہماری ساری زندگی لگنا چاہیے تھا اللہ کا بڑا کرم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے سستے میں آپ کے جوتوں کے سستے میں اللہ ہم پر کرم فرمانی کر رہا ہے نالائے کو گیارہ مہینے دنیا کے لیے لگا دیے ایک مہینہ تمہارے اکرام میں اعزاز میں احترام میں میں جہنم کے دروازے بند میں نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے شیاتی کو ایک شیطان تھا نا جو تمہیں گاڑی بڑھانے پر مجبور کرتا تھا یہی شیطان تھا نا جو تمہیں نماز سے روکتا تھا یہی شیطان تھا نا جو تمہیں رشوت لینے پر مجبور کرتا تھا یہی شیطان تھا نا جو تمہیں سکھ کھانے پر سب کو بند کر دیا اور جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا فرشتوں سے اعلان لگایا سزا اقبل اے خیر کے طلبگار ارادہ کرنے والے آ جا اللہ نواز اللہ آج دینے والا ہے محروم بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سور پاخانہ جو کرتا ہے سور کے پاخانے کا کیڑا اگر رمضان کے خیر و برکات سے محروم رہنے والے مسلمان یہ مسلمان کا دل یہ حساس قلب یہ نبیوں کی قربانی جاننے والا یہ عذاب خبر کو پہچاننے والا یہ محشر کی حوصلہ کو پہچاننے والا یہ الفراط کی تکلیف کو پہچاننے والا یہ جہنم کی حوصلہ کو یہ بھی تو اس سے پوچھو اس سب کی سلب کا المفتی فی کے مفتی سے پوچھو گے حضرت مفتی صاحب میرا برتنوں کا کاروبار ہے میرا کپڑوں کا کاروبار ہے میں بڑی کاروبار کر سکتے مفتی صاحب تو کہیں گے کاروبار حلال آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے ان حالات کو دیکھ کر میں نے آپ کو زندہ بتایا راج ٹھاکرے کیا کر رہا ہے اڑیسہ کے اندر کیا ہو رہا ہے کانپور کے اندر کون ہرس رکھا ہوا ہے اور کون بارود رکھا ہوا ہے کون گن بورڈر رکھا ہوا ہے اور کشمیر کے اندر جو مارے گئے آج تک والوں نے ان سے انٹرویو لیا کیا تمہیں جان کا خوف نہیں کیا تمہاری بیوی بچے تمہیں پیار بیوی بچوں سے تمہیں پیار نہیں کیا تم ماں باپ کی آنکھوں کا تارا نہیں بننا چاہتے کیا تم زندگی کی رنگ رنگیاں منانے نہیں چاہتے ایک ہی جواب دیا انہوں نے جس کو سنسر کر لیا انہوں نے کہا کہ جس بیٹے کے سامنے ماں کی آبرو روٹے اس بیٹے کی زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے جس بھائی کے سامنے بہن کی عزت عزت اور پاک دامنی کا جنازہ نکلے اس بھائی کو زندہ رہنے کا اس دھرتی پر کوئی حق نہیں وہ زانیوں سے مٹھیر کرے گا وہ ذالبوں سے مقابلہ کرے گا وہ زندگی کے مقابلے میں جام شہادت نوش کرنے کو جو ہے نصیب سمجھے گا کار خیر سمجھے گا ایسی حالت ہے ہندوستان کے اندر ہماری ماؤں کی بہنوں کی ہمارے علماء کی ہمارے مدارس کی دن دھاڑے دن کے اجالے میں دہشت گردی کرنے والوں کو انعام سے نوازا جا رہا ہے ابھی وہ کیا کون ہے جس کے آشرم کے اندر بچوں کا قتل ہوا ابھی بھی اس نے سپاری دی اپنے کتنے لوگوں کو مارنے کے لیے کتنے پنڈت پکڑے گئے جیلا کرتے ہوئے اسمت دلی کرتے ہوئے اور کتنے باپ جو ایودھیا جہاں بابری مسجد ہے وہ مندروں کا شہر کہلاتا ہے میں اس گیا ہوں قدم قدم پر مندر ہیں لیکن ہر مندر کا مقدمہ عدالت میں چلتا ہر مندر کا ایک پنڈت دوسرے پنڈت کو قتل کیا ہوا ہے ننانوے فیصد مندروں کے اندر پجاری وہاں کے جو ہے پراپرٹی کے لیے جائیداد کے لیے وہاں جھگڑے چل رہے ہیں ایک مدرسہ کبھی جس کی سڑک سے ریٹ کو مدرسے والوں نے چھوڑا بتاؤ کسی مدرسے والوں نے کبھی ریٹ کو جام کیا ہو ریلوے ٹریک کو جام کیا ہو کبھی ایئرپورٹ کے اندر گھس کر انہوں نے اس کے وقت کو چلایا ہو سے کبھی دس بر تک ایک پورے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک کسی مدرسے والوں نے کسی بس کو آگ لگائی کسی ٹراک کو جام کیا کبھی ہوائی اڈے کے اندر جا کر ایک پلین کو نو بجے اٹھنے والی کو اس میں کبھی دس بجے کون جھارکھنڈ کے اندر پولیس اسٹیشنوں کو کڈنپ کر لیتا ہے ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگا دیتا ہے اور ریلوے ٹراک کو سے دیتا ہے یہ کافی لوگ ہیں لیکن کبھی دہشت گردی کی سوئی گئی رخ ان لوگوں کی طرف گیا لے دے لیتے ہندوستان کی انیس سو سینتالیس سے پہلے اس دھرتی پر جو کئی عالم لوگ یہ بیان نہیں کرتے عالم کیا کہیں لوگوں مسلمانوں روزہ رکھو روزے روزے کے اندر جو ہے بیوی سے ملنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کے اندر جان بوجھ کر کھانے سے خدا بازی ہو یہی چلے گا ہندوستان میں مسلمان کو کہ حالات کیا ہیں مسلمان کے لیے حالات کیوں پیدا ہوئے انیس سو سینتالیس سے پہلے انگریزوں کے مسلمان کی تحریری اب یہ چاہتی ہے کہ مسلمان اپنے نام کو مدد دے مسلمان سے تشخص کو مٹا کیا نہیں ہو رہا ہے ہر نیم ہر آنے والے لمحے میں ظلم دوسرے کر رہے ہیں مسلمانوں پر اور پھر پکڑا جا رہا ہے مسلمان گرفتار کیا جا رہا ہے مسلمان دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے مسلمان ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں جتنی شدت کے ساتھ آج مسلمان دہشت گردی مخالف جل سے کر رہا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں بھی جاتا ہوں دہشت گردی کے خلاف جلسہ مخالف دہشت گردی کا پر دنیا کے روپیوں پر اس دنیا کی چار زندگی سے تم مطمئن ہو بیٹھے ہو اس دنیا کی زندگی میں کس کے ساتھ وفا کیا حضرت السلام رہ گئے حضرت ہارون رہ گئے حضرت ابراہیم رہ گئے حضرت آدم حضرت شیخ حضرت رہ گئے وہاں محمد اللہ رسول اب خلط دل پک رسول محمد نہیں رہے دنیا میں سردا فرما رہے ہیں اور تم بھی حیات کی دنیا بنا مساط حیات دنیا ملاق رضی اللہ علی یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت بہتری ہے یہ علاج نہیں ہے احتجاج کرنا دعائیں کرنا پتلا جلانا یہ کافیوں کا سیوا ہے کرنے کے کام جو ہیں وہ بخاری میں لکھے ہوئے ہیں وہ کرنے کے کام سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہیں کرنے کے کام محمد بن قاسم کے ہیں کرنے کے کام محمود کے ہیں کرنے کے کام تبوک کے اور کے سلمان سوچ بھی نہیں سکتا تو کم سے کم یہ ہے رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو مکمل صاف طور پر دھل لے صاف صاف کر لے رمضان کے ستر کے لیے مکمل طور پر عہد و پیمان لے کر اللہ سے اللہ تعالیٰ سے کر کر وہ رمضان میں قدم رکھے کہ مولا بے نمازی صحیح داڑی مدا صحیح گنہگار صحیح اے اللہ ایک مہینہ میں بتا تقبیر تحریمہ کے ساتھ رمضان سے لے کر یہ ساری زندگی ہونی چاہیے کم سے کم رمضان مبارک ہے انسان چاہنے سے کیا نہیں ہوتا بھائی کیا نہیں ہوتا حضرت آمد شہید رحمت اللہ علیہ جب جاتے کے اندر اللہ کے ساتھ تو اصل سے لے کر مغرب تک ایک کلام ختم کر دیا کیا نہیں ہوتا انسان اگر کیا ہے کیا نہیں ہوتا پہاڑوں کو نہیں کھود رہا ہے انسان میری اطارت جو ہے مشتری پر کمن سے نہیں ڈال رہا ہے سمندر کی گہرائی کو نہیں ناپ رہا ہے ارے سکھ ہے مسلمانوں اس سائنسدانوں نے جب سمندر کی گہرائی کو ناپا سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مچھلی کے پیٹ کی ریڑھ کی ہڈیوں کا وزن انہوں نے تولا وہیش وہ جو ہے کی مٹی کو زمین پر پھینکا سہل مشتری کے کنکڑیوں کو زمین کے اندر لا کر رکھ دیا زمین کے خلیجے کو پھاڑ کر سونا چاندی پیٹرول ڈیزل کے ذخیرے کو بنوا کر رکھ دیا ایک رمضان کے مہینے میں تم آدھو کا ایمان کرو کہ پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک بچ وقت نما تصویر تحریمہ کے ساتھ بغیر یہ نہیں کہ چوتھی رقم میں آئے ڈبکی مار کر چلے گئے تصویر تحریمہ کے ساتھ پوری نماز ہے اور حدیث پاک میں آدھا جس نے رمضان میں برندہ ادا کیا غیر رمضان میں ستر فردوں کا دیں چاہیے رمضان میں کیا کرنا ہے کام وضو کیا تو اب تو میں بھی نہیں پڑھتا ہوں تحیت الوضو رمضان کے اندر یہ حد کرنا وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو مسجد میں آنے کے بعد تحیت المسد صلاحت الفاظ یا یعنی بدل جائے اپنے آپ کو چاہے دل مانے نہ مانے اللہ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر اللہ ارے بھائی ہم اتنے گنہ گار حضرت کے بولنے سے ہم وقت کے بلی تھوڑی نہ ہو جائیں گے دیکھو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنے ہم ذمہ دار ہیں اور جو ہم نہیں کر سکتے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں حضرت بھائی گستافی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک رنڈی کی بڑی خوبصورت اور بڑی ہستی کام کھڑ گئے سونے والوں سے بڑی حسین اور بڑی خوبصورت اور سارے گاؤں والوں کو پریشان کر رکھی اچھے سے لوگ گئے میری گئے اور حضرت سے جا کر شکایت کی حضرت اس عورت نے سارے گاؤں کو فلمے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے اللہ والے اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کی جو فراست ایمانی جو ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے مومنوں سے بھیڑو نہیں تمہیں لڑنا ہے کانسٹیبلوں سے لڑو تمہیں لڑنا ہے رشوت کو انسپکٹروں سے لڑو حرام زادو اس کا پیشاب پیتے ہو ان کے شوتوں کی بوٹوں کی مالش کرتے ہو اور اللہ کے گھر کے غلاموں کے ساتھ بھیڑتے ہو حرام زادے ایک نمبر پہ تمہیں لڑنا ہے وقت کے دہشت گردوں سے لڑو تمہیں لڑنا ہے اسلام اور مسلمان کے دشمنوں سے لڑو تمہیں لڑنا ہے وہ کے تیس لاکھ مسلمانوں کے خاطر سے لڑو تمہیں لڑنا ہے وہ سیا کے سڑکوں میں ہماری ماں اور بہنوں کو اس وقت تک ان کی آبروں کو لوٹا گیا جب تک کہ بیس ہزار ہماری ماں اور بہنیں یہ ان ان تک کی آبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ شہید نہیں ہو لڑو تم مت کے اولاد ہو تم آوش پیتے ہو تم باڈی بناتے ہو تم اس میں شہید کرتے ہو آؤ دکھاؤ اپنے جبر تمہیں لڑنا ہے کپر کے مقابلے میں داخل دکھاؤ تمہیں لڑنا ہے اسلام مسلمان دشمنوں ورنہ دو دو ٹھونگے ادھر کے اور ادھر جا کر کافروں کا پیشاب کیا منافقوں کے کام کرو گے تو مشرف کا انجام نہیں دے گا نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا کتا کیا کرتا ہے وہ مالک ایک نوالا دیتا ہے تو وہ نوالا کھا کر خاموش رہ جاتا ہے لیکن جب اپنی برادری میں جاتا ہے اب دوسرے کتے روٹی کا میں ٹھوکا پھوکو کر نہ ادھر کا رہا مالک تو اسے پانچ مالک کی برادری کا نہیں ہے کتا مالک نے ایک روٹی دے دیا تو کھا لیا پیٹ نہیں بھرا کتوں سے ٹکر کر جو انسانوں کا کتا ہوتا ہے تو وہ کتا مالک کی آخری روٹی پر صبر کرنا پڑتا ہے لیکن جب کتوں کی برادری میں یہی کتا جاتا ہے اب دیکھتا ہے کہ ڈنڈے ڈنڈے تک کھا رہے ہیں ٹنڈی سے اٹھا کر کھا رہے ہیں گلی سے اب یہ مالک کے جو ہے سپر مارکیٹ اور ریلائنس مارکیٹ کے بریڈ کھا کر آدمی وہ ٹٹی کا نہیں کھا سکتا تو دیکھ کر بھوکتا بھائی سکتا تھا نہ ادھر ادھر کا رہا نہ مشرف کرے گی آج امریکہ نے جتنے پالتو کتوں کو پالا سدام حسین کو پالا استعمال کیا لیکن جب دیکھا کہ اپنے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تو ڈیڑھ سو آدمیوں کے گردوں کے قتل کے جرم میں پھانسی پر چڑھا دیا رضا شاہ پہلی ایران کے اندر ایک حکمران آیا تھا اس کو آلے کار بنایا استعمال کیا استعمال کیا استعمال کیا اور جب دیکھا کہ ہمارے استعمال کی چیز نہیں ہے تو اسے گھر پروا دیا اور اسی طریقے سے مشرف کو استعمال کیا طالبان کی جنگ کو افغان وزیرستان تک کھینچ کر لایا ایک اس مدرسے کو نشانہ بنایا لال مسجد کو شہید کروایا جامعہ ہفتہ کو شہید کروایا اور جب مشرف نے کہا کہ ہماری فوجوں کو تم اپنے ملک کے اندر داخل کر کر وہاں کھلے عام ڈنڈے کی اجازت دو اب مشرف تو اتنا زمین کا سودا نہیں کر سکتا تھا انکار کیا شراکت سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہا ٹھیک ہے گئے یہ رنڈی خانہ لوگ پریشان بار گستاخی وقت کے افتاب افسان یہ رنڈی خانہ جا رہے ہیں کہا کہ تیرا ایک رات کا بھاؤ کیا ہے کہنے لگی حضرت جاؤ خان خان سنبھالو مدرسہ سنبھالو آگے آ گئے بھاؤ لگانے میری قیمت کو تو بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے امیر نہیں ادا کر سکتے بتاؤ ساری رات کا بھاؤ عورت گئے کہا کہ تم اس کمرے میں جاؤ میں گندی عورت کے ہاتھ نہیں لگاتا اب تم میری بات ماننا پڑے گا میری غلام ہو گئی اب ساری رات تم میری محکومہ ہو میری باندھی ہو میں جیسے کہوں گا ویسے تمہیں ماننا پڑے گا میں گندی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا جاؤ غسل کرو غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد حضرت نے جو ہے کچھ پانی دم کر کے دیا کہا کہ جسم پر اڑاؤ جسم پر اڑا حضرت نے اپنی چادر دی اور چادر دے کر کہا کہ تم اپنے کپڑے نہیں پہنو گی اس چادر سے اپنے جسم کو ڈھاکو گی جیسے احرام کے اندر ڈھانکا جاتا ہے ڈھانک لیا کہا کہ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھ نہ سکوں پردہ ڈالا ڈالنے کے بعد حضرت سجدے میں گئے اور سجدے میں جانے کے بعد کہا میں جیسے جیسے کروں ویسے کرنا نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گئے سجدے میں جا کر پائے گی استاد رحمت اللہ علیہ اس رنڈی کے ظاہر کو بدل سکتا تھا میں نے ظاہر کو بدلا مولا اس کے باطن کو بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے تو باطن کو بدل دے سجدے سے سر اٹھایا اس رنڈی نے تو کہا کہ بائے وقت کے قطب افغان شرم نہیں آتی کہ تم ایک غیر محرم عورت کے کمرے میں کیسے آ گئے اللہ نے دل کی دنیا بدل دی مسلمانوں رمضان شریف برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ آ رہا تمہاری تم سے مانگ کر کہیں اور جا کر اس کا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا دیکھو ایک مہینے کے اندر پھر یہ اللہ کا بڑا کرم کہ رمضان سے پہلے ہمیں رمضان میں سنبھل کر جانے کا صاف صاف ہو کر جانے کا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں موقع عنایت کیا ہے ایک جگہ تراکی پڑے کہ جس سے پورا پاک میں پاک یہاں وہاں جا کر کلام پاک سننے سے ہر امام الگ الگ طریقے سے پڑھاتا ہے ایک جگہ جہاں پہلی رکا پہلی تراوی آخری رکا تک ندی ندی تک اسی جگہ پر پڑے کاروبار سفر آگے پیچھے کرے اگر کسی کو سفر بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جیسے کہ کسی کا مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے تو سپریم کورٹ تو بنگلور میں نہیں آئے گا وہ تو اسے دلی جانا پڑے گا ایسا آدمی بعض جگہ ایک ہفتے میں کلام پاک ختم ہوتا ہے بعض جگہ ایک اشرے میں ختم ہوتا ہے بعض جگہ پندرہ دن میں ختم ہوتا ہے کلام پاک ختم کر لے اور اپنی تراوی جماعت کے ساتھ پڑھ سکے تو پڑھے سفر میں ہے انفرادی تراوی پڑھے کبھی اس کو نہ چھوڑے اور اس جو چلی ہے بابا کہ بھائی آٹھ دن کے اندر ہم نے فلاں جگہ تراوی کو پڑھ لیا کلام پاک پڑھ لیا یہ فتنے میں نہ جائے یہ تو ایک مجبوری تھی تیمم ایک مجبوری کا نام ہے تیمم صحت مند انسان اگر اللہ نے مجھے وضو کرنے کی طاقت دی پوری دنیا سے مفتیوں سے پوچھو اب بیزار بھی ہے وضو ٹوٹ گیا تو میں نے دیوار پر میرا ہوگا تیمم میرا ہاتھ کٹا ہوا ہونا چاہیے دشمن ہونا چاہیے پانی پر قدرت کو جو مسائل ہیں تیمم سب ہے مجبوری میں یہ جو دس دنوں کی تراوی جس میں کلام پاک مکمل کیا جاتا ہے یہ اچرے کی یہ ہفتے کی چھ دن کی پانچ دن کی یہ مسلمان کچھ کیا کرتے ہیں نوجوان پلٹیا اب سمجھتے ہیں کہ سارا مہینہ آزاد ہو گئے اللہ کے لیے کام نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام پاک مکمل کرنے کے بعد شیطان بناتا ہے کہ چلو صاحب ابھی کچھ دیر آرام کر لے ابھی کچھ دیر دکان میں بیٹھ جائیں ایک مہینہ ہے ہمارا کچھ نہیں جائے گا یاد کریں ہمارے بزرگان دن کو کہ دن میں چار چار پانچ پانچ کلام اس بات کے ختم کیا کرتے تھے ہم ایک پارا پورا پارا پارہ جاتے جاتے جاتے جاتے آدھا پارا بہو پارا ترابی کے اندر تیس رکاتوں میں آ جاتا ہے ہمارا کچھ نہیں جاتا نہ پیروں کو لفوا مارتا ہے نہ کاروبار میں فرق آتا ہے اس لیے قسم کھائیں خاص کر ہماری مسجد کے اندر اور تین مسجدوں کے اندر انتیس کو ختم ہے ہم نے یہ دیکھا ہماری زندگی میں کہ جہاں چھبیسویں کو ختم ہو گیا جو دو ایک دن ملتے ہیں وہ تراوی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو اس لیے یہ جو اشرے کا آٹھ دن کا چھ دن کا ختم ہے یہ مجبور لوگوں کے لیے معذور لوگوں کے لیے جن کے مقدمے ہیں جن کی ماں باپ بیمار خطرات میں ہیں سفر میں جانا ضروری ہے ایسے لوگوں کے لیے صحت مند اچھے لوگوں کے لیے وہاں پڑھنا صحیح نہیں ہے وہ ایسی جگہ تراوی پڑے کہ ایک رمضان سے انتیس تیس ہی تک تراوی پڑے بارش آئے طوفان آئے سیلاب آئے عہد کریں عہد کریں انسان اللہ سے مانگے اللہ دے گا اور پھر مجبوری آئے تو بات کا کام ہے آج انسان کے ارادوں سے باہر پھٹ جاتا ہے انسان کے ارادوں سے آسمان شک ہو جاتا ہے ہم اگر ارادہ کریں اللہ سے مانگے اللہ ہمیں تراوی دے اللہ بیان دے اللہ تقبیر تاریمہ کے ساتھ نماز دے رمضان میں نشرا ابوابی تحریر کی نماز پورا ایک شیڈول بنائیں ہماری مسجد کے اندر سوا آٹھ بجے عشاء کی نماز ہے خواتین کا انتظام ہے کچھ پچھلا پرور لوگ اخبار کے اندر جو فتوا آیا کہ عورتوں کا مسجد کے اندر جانا صحیح نہیں ہے اسے لے کر ہوائیں چلاتے ہیں یہ اصل میں کیا تھا <coughs> قادریہ مسجد کے اندر نکاح ہوتے تھے عورتیں وہاں پر آ جاتی تھی تو وہاں پر وہ فتوا لیا گیا اور ضمن یہ کہا گیا کہ سرا یقیناً بس حنفی کا مسئلہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج اتنی مجبوری ہے کہ مرد کئی طریقوں سے بیانات سن لیتا ہے جمعہ میں سنتا ہے تراویح کے بعد سنتا ہے میلاد کے جلسے میں سنتا ہے اصلاح معاشرہ کے جلسے میں سنتا ہے شب برات میں سنتا ہے تاخ راتوں میں سنتا ہے اپنے پیر و مرشد کی خان سوائے ایک سو چالیس شیتانوں کے رپورٹ کے علاوہ وہ صبح شام سات کو لڑائیاں وہ جو ہے لمبے چٹے کی فلمیں خان اور بہادر کی فلمیں یہی اس کا مشغلہ یہی اس کا مشغلہ سمجھ گئے یہ بڑی سخت مجبوری ہے کہ رمضان المبارک میں یہاں الحمد للہ عورتوں کے آنے کا نظم ہے احتیاط کے ساتھ عورت اگر بگڑنا ہے تو گھر میں بھی بگڑ سکتی ہے عورت بگڑنا ہے کالج میں بگڑ مسجد میں آ کر ہی وہ لائن مارے مسجد آتی ہے قرآن سننے کے لیے اور علماء کرام کے بیان سننے کے لیے آج کے زمانے میں خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو دین زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے مرد اگر سدھرتا ہے صرف مرد سدھرتا ہے عورت سدھرتی ہے تو پورا خاندان قبیلہ سدھرتا ہے عورت اپنے سینے سے دودھ پلاتی ہے تو اگر وہ مستقی ہے تو اس کے سینے سے تقوی کے اثرات خاندان میں منتقل ہوں گے اس لیے حالانکہ میں صاف کہہ رہا ہوں ایسا کوئی سیش حنفی کا مسئلہ نہیں ہے میں صاف کہہ رہا ہوں اگر سیٹ حنفی پر مسئلے پر عمل کرنا ہے مسئلہ یہ آپ لیکن حالات کا تقاضا اور مجبوری یہ ہے کہ ان کو دین پہنچانے کے صرف دو ایک راستے ہیں اگر مسجدوں میں آنا منع ہے تو تبلیغی اجتماعات کے اندر جو عورتوں کا جوڑ ہوتا ہے عورتیں جڑتی ہیں بتا رہے تو وہاں جانا جائز ہے نا جائز ہے ہمارے اقادی آتے ہیں جلتا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ عورتوں کے لیے مخصوص پردے کا انتظام ہے وہاں آنا جائز گا نہ جائے گا اور لڑکی بڑی ہونے کے بعد صاف سر سے لے کر پیر تک گلوز پہنا کر صاف پہنا کر کالج کے گیٹ میں اندر چھوڑتا ہے اور کالج چھٹنے کے بعد کالج کے گیٹ سے پک اپ کر کے لاتا ہے لیکن کالج کے گیٹ کے اندر وہ کیا کیا گرفی لاتی ہے کیا یہ کرنا جائز ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے عورت کو شادی خانے میں لے جانا عورت کو اس کے باقی ہزاروں لاکھوں غلطی بھی اگر مان لیا جائے لیکن جو ہے اس کے اندر فوائد زیادہ ہیں کم سے کم یہاں آئے گی اللہ کے گھر کی رحمتیں برکتیں اسے ملیں گی سورہ بقرہ سنے گی سورہ نور سنے گی قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے قرآن کی ایک تاثیر ہے یا جے نگر میں میرے یہاں آنے سے پہلے تقریباً پندرہ سال ہمارے دوست تھے وہ ڈاکٹر تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت سے میں کینسر کے مریض کو بھی صحیح کر سکتا ہوں ان کا ایمان تھا ان کا ایمان تھا حالانکہ بات چرا نہیں تھے پہلے پر سنت نہیں تھی ہم دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے تصاویر تو دکھائی ان کا ایمان تھا ان کا ایمان تھا انہوں نے کہا ناختان کہا کہ تم ایسے ناختان کو لاؤ جو انسان کو دیکھتے ہی فوراً وہ حملہ کرے انہوں نے کہا میں سور یاسین کو کیسٹ میں چلوا کر جب چناؤں گا اسے تو کہا کہ میرے سامنے وہ سام سلنڈر ہو جائے گا انہوں نے کچھ تصاویر رکھے ہوئے تھے بھٹکل کا ایک بچہ یہاں جو ہے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھا جسے بلڈ کینسر تھا ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی اب اسے لے جاؤ اس کی جو آخری حسرتیں ہیں پوری کر لو وہ بچے کے باپ یہاں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے میں نے کہا کیسے آنا ہوا تو انہوں نے اس ڈاکٹر کی یاد دلائی انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب قرآن سے علاج کرتے ہیں یعنی کلام پاک کو کاٹ میں چلوا کر جو ساؤنڈ ہے نیو ہے اسے کنورٹ کرتے ہیں اور رگوں کے اندر وہ پہنچاتے ہیں اس آواز کو کسی طرح ٹیکنیکل طریقے سے تو انہوں نے کہا کہ حضرت جس جو ہے بیماری کو ڈاکٹروں نے کہا کہ لا علاج قرآن کی برکت سے الحمدللہ میرا لگتا میں محراب میں اللہ کی قسم صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹروں نے نرسنگ ہوم والوں نے جواب دے دیا یہاں سپاہی والوں نے کہہ دیا کہ اب ان کے بچے کے آخری دن ہیں کلام پاک کی برکت طاقت کو بڑا بنا بتا رہا ہوں یہ عورتیں آئیں کہاں سنتے ہیں قرآن یہ ساس کے جھگڑے یہ ٹی وی کے سیریل یہ کڈے لمبے کے نقبے سنتے ہیں قرآن سنیں گے اس کے بعد مسئلے مسائل آئیں گے دادیاں نانیاں حصول صحیح نہیں نئی بارش لگی ہے نئی لگی ہے غسل پر غسل کام ہو رہا ہے معلوم نہیں پوچھتی نہیں نا وہ کیا پوچھتی ہے کپڑا پوچھتی ہیں کپڑا نہ کر دیتا ہے پر وہ گھر پوچھتی ہیں وہ ٹائل پوچھتی ہیں وہ ماربل پوچھتی ہیں آئیں گی جی، میں یقیناً کہہ رہا ہوں میں اس سے حلفی کے خلاف نہیں ہوں میں علماء نے جو فتوا دیا اس کے خلاف نہیں ہوں میں ضرورت پیش کر رہا ہوں تم خود اپنی ذمہ داری کے ساتھ لاؤ سوچو کہ اگر اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا کیا اس کا دل کا دن دور نہیں ہوگا میں نے دیکھا کہ بلڈ کینسر کا بچہ قرآن کی برکت سے صحت یاب ہو گیا ناختام کے سامنے قرآن پڑھا گیا ناختام سر کو سجود ہو گیا تو جن عورتوں کے دلوں میں سرکشی ہوگی اور جن اندر تو قیامی ہوگی نافرمانی کے جراثیم ہوں گے جہاں تراویم میں قرآن پڑھا جائے گا کہ اللہ اس کی برکت سے اللہ اس کی زندگی نہیں بدلے پہلے ایمان پر قرآن کی توثیر کو قبول کرو تمہاری عورت نہیں مارنے جاتی ہوگی تو سب کو کہیں گے تم نہیں مسجد میں جو ہے نہیں مارنے آتی کتنا ہوتا ہے تو تمہاری عورت شاپنگ ہو جاتی ہے تو دکان والا آم نہیں مارتا تمہاری عورت شکرانے کے اندر سولہ سینٹی میٹر کی چولی پہنتی ہے تب چاہیے کتنا نہیں ہوتا میں مان رہا ہوں جیسے ہر چیز کا مسئلہ لیکن یہ مصیبتیں یہ مسائل سب ہیں سامنے یہ قرآن کی برکتیں یہ اللہ کی گھر کی برکتیں کام ہی نہیں ہے عورت کو ہم وقتہ نماز کے لیے نہیں کچھ گھنٹہ سوا گھنٹے کے لیے پھر عورت کے لیے جو ان کے مسائل ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے ان کی ناپاکی کا مسئلہ اپنے آپ میں عورت ایک مسئلہ بنا رہی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بچہ جلنے کے چالیس دن تک مرد کے قریب نہیں جانا بچہ جلنے کے چالیس دنوں تک نماز یہ کس کے باپ نے بنایا جلاوت کا حصول ہے اور سچا کا حصول ہے پڑھ کر نانا حمام کے اندر مادر صاحب برہنا ہو کر وہ کلمہ پڑھ رہی ہے عورت تو اس طریقے سے ہزاروں مسائل چھوٹے موٹے اگر معلوم ہو جاتے ہیں قرآن کی برکتیں مل جاتی ہیں مسجد کے انواروں برکات مل جاتے ہیں محرم کے ساتھ آ کر محرم کے ساتھ چلی جاتی ہے کس چیز کو قبول کرنے کے ساتھ کہ کسی حرمی کا مسئلہ نہیں ہے اس چیز کو قبول کرنے کے ساتھ شہر کے علماء نے مسئلہ دیا ہے آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے الحمد للہ برسوں سے اس کا انتظام ہے شہر کی کئی مسجدوں کے اندر انتظام ہے کہیں کوئی پھرنے کی خبر نہیں آئی تو میرا خیال یہ ہے کہ ناپاک بھی رہیں تو یہ جو نچلا مسجد کا باہر والا حصہ ہے وہاں بیان کو سن سکتی ہیں نماز پڑھنے کی حالت نہیں ہے تب بھی آئیں قرآن سننے میں وہ روئی نہیں کھول سکتی وہ تراوی کے کلام پاک کو سنیں وہ بیان کو سنیں کون سا واقعہ ایک واقعہ انسان کی زندگی کو بدلنے چاہیے گا باعث جی گستاوی رحمد اللہ علیہ کا ہے آگر ایک رنڈی کی زندگی کو بدل دیا اللہ تبارک تعالیٰ نا پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ یا اس کے دل پر دماغ پر پڑیں گی ہمارے اوپر پڑیں گی کتنے بزرگوں کے واقع آف چیز ہم نے انتیس کو ختم اس لیے رکھا کہ چھبیسویں کے بعد مسجدیں بیوہ ہونے لگی ان کا سہاگ اجڑنے لگتا ہے ہم دو دن تک ان کے سہاگ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں مسجد کو آباد رکھنا چاہتے ہیں یہاں مسجد کو ختم ہوگا تو لہذا گاڑیوں پر ہزاروں روپے لگے ہم نے دیکھا دہلی کے اندر عورتیں آ رہی ہیں انہوں نے آٹو کو بات کیا ہوا ہے ٹیکسی کو بات کیا ہوا ہے خدا جانے مقدمے کی سنوائی کب ہو رہائی کب ہو تو اسے پہنچ رہے ہیں دوائیاں پہنچ رہی ہیں ایک مہینے کے لیے یہ ہماری ماں بہنیں آئیں گی ہم آئیں گے یہی نہیں جہاں آپ کو اطمینان ہو جہاں آپ کراچی میں آرام سے کلام ساتھ سن سکے جہاں یہ سمجھ سکے کہ تراوی کے بعد والے بیان میں ہماری زندگیاں یہ ضروری نہیں کہ نئے خلاف جہاں بھی ہو شیواجی نگر جا سکے مارکیٹ جا سکے بہرحال اپنی اخبا بننی چاہیے اپنی آخرت بننی چاہیے رمضان کا بھرپور فائدہ جب جو ہے بگ بازار والا جو ہے اعلان کرتا ہے ڈسکاؤنٹ کا ٹول پڑتے ہیں شہاد کے مکھیوں کے ستے پر مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ ٹوٹ پڑے رمضان کی رحمتوں پر رمضان کی برکتوں پر ٹوٹ آؤ اور دعا اللہ سے اللہ موت دینا ہے یقیناً مجھے مجرم آتی نہ سستے میں رمضان میں دے دینا ہو اب آپ میں ہے دیوالا دو ایک دن جو ہے رمضان مہمان بن کر آنے والا ہے اس کا احساس کرو اس کا احترام کرو پوری طریقے سے خزان معاملات کرنا ہے دوستوں کا آنا جانا سب رمضان میں خط نہیں موبائل نہیں بات چیت نہیں صرف تلاوت ذکر جو ہو سکے اللہ اللہ کرو سوال کرو کلام پڑھنا نہیں آتا کسی وقت آدمی کو کہو تم کلام میں پاک پڑھو ہم سنیں گے بیوی کو نہیں آتا شوہر پڑھے شوہر کو نہیں آتا بیوی کو پڑھے کر کر دیکھو مزے سے حضرت مولانا اشرف علی خان کی اللہ نے پڑھا ستارے سورج سے بھی بڑے ہیں لیکن بڑی قوت سے چمکتے ہیں لیکن جب سورج نکلتا ہے دکھائی دیتے ہیں دن میں سارے نہیں دکھائی دیتے فرماتے ہیں سارے سال میں عبادت کرنے کے مزے ہیں تحجد کے مزے ہیں رات میں جگنے کے مزے ہیں سجنے کے تلاوت کے حلاوتیں ہیں لیکن رمضان سورج ہے سارے مزے بیکار ہو جاتے ہیں صاحب رمضان کے کاری کا مزہ شہری کا مزہ ترابی کا مزہ کہاں پہ لاؤ گے اس لیے اللہ سے دعا کرو